اور دیکھیے ایک بات یہ بھی ارد کروں میں کہ شکایتی ذہن ہے کیا شکایتی ذہن یہ ہے کہ کچھ نگیٹو آئٹم کو نکال نکال کر کے اسی کو بڑھانا چڑھانا جبکہ پازیٹو آئٹم بہت موجود ہو دیکھیے یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ انسان اتنا زیادہ دنیا ہاوی ہو جائے دنیا کو اتنا بگاڑ دے کہ پازیٹو آئٹم خاتمہ ہو جائے صرف نیگیٹو آئٹم رہے دنیا میں پازیٹو آٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کمانے کا موقع نہ ہو آپ کے لیے کھانے پینے کا موقع نہ ہو آپ کے پاس گھر نہ ہو آپ کے پاس گاڑی نہ ہو آپ کے پاس سکون سے جینے کے لیے کوئی کمرہ نہ ہو یہ کبھی ہو نہیں سکتا یعنی اس دنیا کا جو کریٹر ہے کبھی انسان کو اتنی چھوٹ نہیں دے گا انسان کو اللہ نے آزادی ضرور دی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مینج کر رہا ہے آزادی دی ہے لیکن وہ تاریخ کو مینج کر رہا ہے انسان کو مینج کر رہا ہے وہ تو پورے مانو میں وہ کبھی بھی یہ موقع نہیں دے گا انسان کو کہ اپنی آزادی کو استعمال کرتے کرتے وہ آپ کی سب کچھ چھین لے آپ کو بالکل محروم بنا دے ایسا ہو نہیں سکتا امپاسبل ہے نتیجہ کیا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں سب اگر غور سے سوچیں تو ان کو نائنٹی نائن پرسینٹ ان کو پازیٹو آئٹم ملا ہوا ہے اچھا آئٹم ون پرسینٹ صرف شکایت کی بات ہے جو لوگ بھی شکایت کرتے ہیں جو لوگ بھی ظلم کی باتیں کرتے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیے وہ جو باتیں ریفر کرتے ہیں اس کو غور کیجیے اس کے اوپر تو کیا ہوگا وہ یہ کرتے ہوں گے ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ نائنٹی نائن جو پازیٹو آئٹم ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے ایک آئٹم جو نگیٹو ہے اس کا ذکر کریں گے اور غور کیجیے کہ کتنی بڑی محرومی ہے یہ تو ڈس آرسٹی ہے جب آپ ایسا کریں کہ نائنٹی نائن آئٹم کو آپ اگنور کریں ایک آئٹم کو لے کر اسی کو بڑھائیں چڑھائیں کو مانے کہ آپ کے اندر ڈس آنےسٹی آ گئی ڈس آنےسٹی آپ اندر سے انصاف ختم ہو گیا جسٹس ختم ہو گیا تو آپ غور کی کتنی بڑی معرومی ہے کتنی بڑی ہے کیا آپ ایک ڈس آنےسٹ انسان بن گئے آپ ایک غیر عادل انسان بن گئے آپ سے جسٹس کا اسپرٹ نکل گئی تو کتنا بڑا نقصان ہے ایسا تو حوال بھی کوئی نہیں بولا تو جتنے لوگ بات کرتے ہیں ظلم کی اور ڈسکریمنیشن کی اور اٹراسٹیز کی ان سب کے بارے میں آپ میں کہتا ہوں وداؤٹ اینی ایکسپشن میں کہتا ہوں وہ سب کے سب یہی کرتے ہیں کہ نائنٹی نائن اچھا آئٹم کو بیان نہیں کریں گے ایک آئٹم جو ان کے نزدیک اچھا نہیں اسی کو بڑھائیں چڑھائیں گے یہ کرتے میں کسی ایسے انسان کو نہیں جانتا جو شکایت کی بولی بولتا ہو اور ظلم کی داستانیں بیان کرتا ہو وہ اس معاملے میں کچھ اور کرتا ہو یہی کرتا کیوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا ہے تو وہ اس کو مینج بھی کر رہا ہے اس کو کنٹرول بھی کیے ہوئے ہو انسان کو آزادی دی ہے تو آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو موقع دے دیا کہ جو چاہ کرو پھر بھی وہ کنٹرول کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو کنٹرول کرنے کے بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ, دنیا میں ہمیشہ ون پرسینٹ ہوتی ہے اور خیر نائنٹی نائن پرسینٹ ہوتا ہے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں ظلم کو کو کو آئٹم تلاش کر کے اس بڑھائے چلائیں گے اور دوسری بات کو اگنور کریں گے تو یہ ڈس آنےسٹی ہے یعنی ایسا کرنا کہ زیادہ باتوں کو بیان نہ کرنا اور کسی ایک دو چیز کو بیان کرنا یہ ہے انٹلیکچل ڈس آنےسٹی کہ انٹلیکچوئل آنےسٹی کا کیس جس کا بن جائے وہ کتنے بڑے گنا مبتلا ہے آنےسٹی تو گریٹس آنےسٹی گریٹسٹ کرائم ہے تو دیکھیے یہ بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے کیونکہ معاملہ صرف اس دنیا کا نہیں ہے آخرت کا معاملہ ہے اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے آخرت کا معاملہ ہے اگر اس دنیا میں آپ انٹلیکچوئل ڈس آنےسٹی کا شکار ہو گئے اور اس میں مر بھی گئے تو آخرت میں کیا ہوگا آپ انجام کیا ہوگا انجام تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان سوچے اللہ کے کسی نے پران کو لے کر کے اور قرآن کے بیانات پر غور کرے ایک ایک چیز کی گہرائی میں اترے تاکہ وہ دنیا میں اس طرح رہے جس طرح اللہ کو منظور ہے رہنا میں نے جتنا قرآن کو حدیث کو اور ہسٹری کو پڑھا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شکایت حرام ہے پروٹیسٹ حرام ہے ظلم کے داستانیں بتانا حرام ہے دوسروں کے بارے میں برائیاں بیان کرنا یہ حرام ہے قرآن میں ہے کہ آسان تکر حسین خیر القم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن خیر ہو تو میری میں آیا کہ یہ ایک اسلوب کی بات ہے ایک اسٹائل کی بات ہے اس کے معنی یہ ہے کہ تم کوئی بھی چیز جس کو تم ناپسند کر رہے ہو خیر ہی ہے یہ سینس میں اس معنی میں نہیں کہ کوئی ایسا ہوگا کوئی ویسا ہوگا یعنی لفظی ترجمے کو آپ لیں تو آپ سب کہیں گے کوئی بات ایسی ہو سکتی نہیں آپ اس کو اسٹائل کے معنی میں لیجیے اسلوب کے معنی میں لیجیے تو اس کا بتائیے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ کوئی چیز جو تم کو ناپسند ہو بظاہر معلوم ہو وہ بھی خیر ہی ہے اس میں خیر ہی ہے اس میں تو پھر بتائیے کہ جب ایسا معاملہ ہے تو شکایت جائز کیسے ہوگی پروٹیسٹ کیسے جائز ہوگا تو میں دیکھ یہ سب چیزیں جو ہیں غیر محرم حرام ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلیئر طور پر حرام ہے جیسے شراب حرام ہے خنزیر حرام ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو جن کے لیے حرام کو لفظ نہیں بولا گیا لیکن وہ بھی حرام ہے وہ غیر محرم حرام ہے مثلا قرآن میں کہیں یہ نہیں کہ منافقانہ روش حرام ہے یہ لفظ نہیں آیا قرآن میں کہیں لیکن پھر بھی منافقت حرام ہے آپ سارے قرآن میں پڑھیے کہیں بھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ لوگوں منافقہ روش حرام ہے یہ لفظ نہیں پائیں گے آپ لیکن میں حرام ہے اس میں بہت ساری چیزیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ بہت چیز کچھ چیزیں حرام ڈکلر کی گئی ہیں لیکن بہت سی اور چیزیں ہیں جو غیر محرم حرام ہیں اسی میں سے یہ بھی ہے شکایت پروٹیسٹ نفرت نیگیٹو تھنکنگ یہ سب کے سب غیر محرم حرام اور ان چیزوں کا نقصان اتنا زیادہ ایسا رہتا ہے کہ آدمی کی دنیا بھی کھوئی جائے آخر بھی کھوئی جائے